حضرت حارثہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے صدقہ کرو وہ وقت قریب ہے کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر چلے گا تو جسے وہ پیش کیا جائے گا وہ کہے گا اگر کل تم اسے ہمارے پاس لاتے تو میں اسے قبول کر لیتا مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں چنانچہ اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے सही मुस्लिम हदीस नंबर दो हजार तीन सौ सैंतीस